ذرا چلو میرے ساتھ چل کے دیکھتے ہیں مدرسہ کس نے بنایا تم تو سمجھتے ہو کہ ان بیچارے مولویوں نے بنایا ہے جن کے پاس سائیکل پینچر ہو جائے تو پینچر لگوانے کے پیسے نہیں ہوتے اس کمزور مولوی نے مدرسہ بنایا جو بیچارہ چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہے جو کاپتا ہوا نظر آتا ہے جو بیچارہ امن پسند نظر آتا ہے لیکن تمہیں خیال نہیں ہے مدرسے کا بانی یہ مولوی نہیں ہے مولوی تو مدرسے کا خادم ہے یہ تو اللہ کی طرف سے اس نوکری پہ لگایا ہوا ہے مدرسہ بن رہا ہے ایک ایک ایسا ایک ایسا فرد جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اتنی طاقت والا ہے کہ جس کی طاقت کا ذکر قرآن میں موجود ہے قرآن نے اسے دل قوت المتین کہا ہے وہ آسمان سے اترا اور ہیرا میں جا بیٹھا زمین پہ دو فتنے تھے ایک ابو جہل تھا ایک ابو جہل کی جہالت تھی ایک طرف ابو جہل نظر آ رہا تھا اس کے ماننے والے اس کے دوست ابو لہب بھی تھے اتبا بھی تھا شیبا بھی تھا اقبا بن ابی معیق بھی تھا یہ سارے مشرق تھے دوسری طرف ان کی پھیلائی ہوئی جہالت تھی جو بتوں کی شکل میں میں جو ظلم کی شکل میں جو درندگی کی شکل میں جو وحشت کی شکل میں جو عورتوں پہ مظالم کی شکل میں نظر آ رہی تھی زمین پہ دو کتنے تھے ایک جہالت تھی ایک ابو جہل تھا اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل زمین پہ جا مدرسہ کھول ربا کس جگہ جاؤں گا زمین پر مکہ میں تو ابو جہل راج کر رہا ہے کہا ابو جہل کی نظر جہاں نہیں پہنچتی وہ ہیرا کی چوٹی ہے اس ہیرا کی چوٹی کے اندر ایک غار بنی ہوئی ہے اس غار میں ایک اللہ ایک میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے میں نے اسے اس وقت پیدا کیا تھا جب یہ کائنات نہیں بنی تھی میں نے اسے اس وقت بنایا تھا جب آدم ابھی مٹی میں آدم ابھی مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے اس غارے ہیرا سے سامنے کعبہ نظر آتا ہے کعبہ پہ ہدایت اترتی ہے غارے ہیرا سے نظر اٹھتی ہے کعبہ پہ پڑتی ہے جاؤ جبرائیل مدرسہ کھول دو اللہ یہ مدرسہ چلے گا کیسے اللہ کہتا ہے میں کھلوا رہا ہوں میں چلا کے دکھاؤں گا جبرائیل زمین پہ آتے ہیں غارے ہیرا میں جا کے بیٹھتے ہیں حضور کے سامنے دو دانو بیٹھتے ہیں استاد بن کے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کے نبی کو اللہ کا پیغام سنانے آئے ہیں حکم دیا اتنا اے نبی پڑھیے اس دن سے یہ پڑھنے کا مدرسہ شروع ہوا اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ اللہ